يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ومن لم يوقر كبيرنا فليس منا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد للہ رب العالمین سارے حضرات اخلاص سے محبت سے عقیدت سے اس نیت سے کہ کل قیامت کے خطرناک دن میں نہ دولت کام آئے گی نہ اولاد کام آئے گی بلکہ میری تیری بخشش کے لیے نجات کے لیے مغفرت کے لیے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کام آئے گی جتنی جس کو زیادہ محبت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہی بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی محمد آل محمد کما صلیت علی ابراہیم تعلیب علی براہ محمی حمید مجید اللہ بار کالا محمد آل محمد کماب کالا ابراہی مالا علی آل م ان کا حمیدم مجید محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دام نے توحید میں آباد ہونے کی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محترم بزرگوں عزیز دوستو شادی کی تقریب سعید ہے اللہ پاک جل شان ہوں محض اپنے فضل و کرم سے اس شادی خانہ آبادی کو مسرتوں کا خوشیوں کا ذریعہ بنائے محبتوں اور خوشیوں کے پھول ہمیشہ برستے رہیں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے کے مطابق سب مسلمانوں کو شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے مسلمانوں میں ان موقعوں پہ رسم رواج بن کے رہ گیا حالانکہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چار بیٹیوں کی شادی فرمائی اور کئی شادیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بے شمار آپ نے نکاح پڑھائے صحابہ کرام کی بچیوں کے نکاح پڑھائے لیکن ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس سردار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں شادی کے موقع پر کیا طریقہ اختیار فرمایا ساری باتوں کا مدار حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اگر آپ کے طریقے کے مطابق ہو تو ہر کام عبادت ہے اور اگر آپ کے طریقے سے ہٹ کے ہو تو ہر کام بغاوت ہے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ جی مرنے کے معاملے میں تو ثواب کے کام تلاش کرو شادیوں میں کیا ضرورت ہے شادی کس طرح سے چاہو کرو نہیں اللہ کے بندے جب سے انسان پیدا ہوا قبر میں جانے تک اگر وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے تو کامیاب ہے اگر غلامی نہیں تو کچھ بھی نہیں ایک بزرگ کے سامنے کسی نے تربوز مرید نے ہندوانا لا کے رکھا تو علماء بھی موجود تھے اس اللہ والے نے پوچھا بھی یہ ہندوانا توڑ کے کھانا سنت ہے یا کاٹ کے کھانا سنت ہے یوں ہی توڑ لیا جائے یا کاٹ کاٹ لیا جائے سنت کیا ہے تو علماء نے فرمایا کہ جی اس کے بارے میں تو تفصیل معلوم نہیں کتابوں میں یاد نہیں تو فرمایا اسے اٹھا کے لے جاؤ میں نہیں کھاؤں گا اگر میں توڑ کے کھاؤں اور سنت ہو کاٹ کے کھانا خلاف ہو جائے گا اور اگر میں کاٹ کے کھاؤں اور ہو توڑ کے کھانا سنت تو خلاف ہو جائے گا میں تو کھاتا ہی نہیں یہ اللہ والے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ مرنے والے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سب قید و رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ ہیں ایک دن آپ نے وضو فرمایا ایک مول بھی کھڑا دیکھ رہا تھا یہ جو پیروں کی انگلیوں میں خلال کرتے ہیں نا انگلی مارتے ہیں اس کو خلال کہتے ہیں تو سنت یہ ہے کہ سجے پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کرو اور انگلی مارتے مارتے انگوٹھے تک جاؤ اور جب بایاں پاؤں کھبا پیر دو تو انگوٹھے کی انگلی سے انگلیاں مارنی شروع کرو کھلال کرو چھوٹی انگلی پہ ختم کرو یہ ہے طریقہ خواجہ صاحب نے جب وضو فرمایا اور انگلیوں میں خلال کیا تو دونوں پیروں کی انگوٹھے سے شروع کیا اب مولوی قدرتی بات ہے مولوی چپ نہیں رہ سکتا اس نے قریب ہو کر ذرا سا کہہ دیا حضرت جی گساخی معاف یہ خلال سنت کے خلاف ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوا اتنا بڑا بزرگ اتنا بڑا اللہ والا برا تو کیا مانتے یہ معلوم کر کے کہ ہاں یوں ہی مسئلہ ہے چالیس سال کی نماز دہرائی کہ جب وضو طریقے کے سنت کے خلاف ہوا تو نماز کیسی چالیس سال کی نماز لوٹائی ہم کیا لوٹائیں گے ہمارے پلے ہے کچھ لوٹانے کے لیے دوہرانے کے لیے کچھ ہے مرضی آیا دین ہے مرضی آیا مسئلہ ہے جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے نوجوان صحابی ہے غریب صحابی ہے مفلی ہے گھر نہیں در نہیں پر نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کی بڑی محبت ہے آپ نے دریائے کرم جوش میں آیا یوں پوچھ لیا او میری جوان تیری شادی ہوئی کہ نہیں عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی کون کرے میرے میں میرے پلے کچھ بھی نہیں میری کوئی جھوپڑی بھی نہیں میرا گھر بھی نہیں میرا ڈر بھی نہیں میرے پاس کپڑا بھی نہیں سامان پیسہ ٹکا کوئی نہیں میری شادی کون کرے سرکار نے ساتھ فرمایا جا فلاں صحابی کے پاس دوڑ کے جا اس کے پاس بچی ہے میری طرف سے جا کے پیغام دے اور میں نے تیرا رشتہ کر دیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ دوڑا دوڑا گیا اور جا کر کے صحابی کے مکان پہ کھڑے ہو کر آواز دی تمہاری بیٹی سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا رشتہ کر دیا انہوں نے اس کو منظور فرما لیا واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا آپ نے فرمایا کچھ تیاری کر کہا جی میں نے تو پہلے عرض کر دیا تھا تیاری کیا کروں پل نہیں کوئی چیز نہیں میرے کوئی دمڑی دلہ نہیں ہے میرے پاس فرمایا جا عثمان غنی دل نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تین سو درہم قرض لے لے جا کر تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا اندازہ لگاؤ مسلمانوں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی یہاں بھی ضامن بنے وہاں بھی ضامن بنے ان کو کیا کمی ہے فرمایا ضامن میں ہوں میں ادا کروں گا تین سو گرہم قرض لے آیا فرمایا جا سمان بیا خرید کر جھوپڑی کا سامان خریدا کچھ برتن خریدے کچھ کپڑا وغیرہ خریدا مدینے کی گلیوں میں بڑا خوش پھر رہا ہے میری بھی جھونک بسے گی میری بھی شادی ہو جائے گی میرا گھر بھی آباد ہوگا میں بھی بیوی بچوں والا بنوں گا بڑا خوش پھر رہا ہے مدینے کی گلیوں میں ادھر سے آواز آئی ان پھر فی سب اور کلمہ پڑھنے والوں اسلام والوں ایمان والوں کفر نے اسلام کو للکارا ہے آؤ میدان جہاد میں اللہ کی توحید کا پرچم لہرانے کے لیے دین کا جھنڈا چمکانے کے لیے ختم نبوت کا جھنڈا چمکانے کے لیے میدان میں آ جاؤ تؤمنون باللہ بہی و رسول ہی وجوہ خیر اللہ کم إن تم تالم کفر نے اسلام کو للکارا کفر چڑھ کے آیا اسلام کے مقابلے میں اسلام کو مٹانے کے لیے دین کو ختم کرنے کے لیے اسلام کی عظمت کو ختم کرنے کے لیے کفر بہت بڑی طاقت لے کے آیا آج مرد بھی سوچے عورتیں بھی سوچے اب کیا کرنا چاہیے حضور نے رشتہ مانگا حضور نے منگنی کرائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ دلوایا آپ ضامن بنے اس کو چاہیے تھا نا جی، یہ تو سارا کام میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے میں شادی والا کام تو پہلے کروں جہاد تو اب بھی ہے پھر بھی ہوتے رہے یہ ساری عمر شادی کا موقع ہر روز نہیں بنا کرتا اور کم سے کم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں سے پوچھتا کہ جی آپ مجھے اب کیا حکم دیتے ہیں جہاد میں جاؤں یا شادی کروں تھوڑے وچوں کوئی ہوئے آ ہاں یا میں کاری حنیب ایسے موقع تو ہوا نا حضور کے سامنے کھڑ کے آکھوں ہاں لے گنو تھوڑے ہی اکھے منیا میں تو رشتہ بشتہ کرنے کو چار نہ ہم تسا ہی کیتا ہے تسا ہی کوشش کیتی ان جے میں مرضی آوے آکھو چاسا تیار ہے جوان نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی نہیں مدینے کے بازار میں گیا برتن والوں کے برتن واپس کر دیے جن سے کپڑا لیا کپڑا واپس کر دیا جنسی جھونپڑی کا انتظام خریدا وہ واپس کر دیا دکاندار بڑے حیران ہے کیوں واپس کرنے آ گیا کہنے لگا شادی کی دیکھی جائے گی پہلے مجھے قرآن نے بلایا ہے اسلام نے بلایا ہے میرے ایمان نے مجھے پکارا ہے اللہ کے راستے میں کفر کو مٹانے کے لیے جاؤں گا اللہ کی توحید کا پرچم لگا جاؤں گا عظمت صحابہ کا ڈنکا بجانے جاؤں گا جہاد کے میدان میں جا پہنچا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں تشریف لائے خود فرمایا میرا فلاں صحابی تو شادی میں مشغول ہوگا کسی نے بتایا پجوری حق جرہن شدیدہ بڑے سخت زخم کھا کے نگال پڑا ہے اگلی صف میں لڑائی کھڑا ہو کے جہاد کیا ہے ستر کے قریب زخم کھائے ہوئے بے ہوش پڑا ہے دریائے کرم جو اس میں آیا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے آؤ زخمی میرے دیوانے کو اٹھا کے لے آؤ میرے پرمانے کو لے آؤ میرے مستانے کو لے آؤ صحابہ کرام اٹھا کے لے آئے گود میں سر مبارک رکھ لیا محدثین نے لکھا ہے پہلے بے ہوش تھا رحمت کائنات سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سر رکھا ہوا تھا تھوڑا سا ہوش آیا ہنسنے لگا مسکرانے لگا آپ نے فرمایا کیوں کیا بات ہے کس لیے ہنسا کیا حال ہے تیرا کہتا میرے سارے غم غلط ہو گئے میرے دکھڑے چل گئے میری مصیبتیں چل گئی بڑے دنوں سے تمنا تھی آخری وقت ہو کالی کملی والے کی گود ہو میری نظر ہو تیرا رخ انور ہو سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم چارتا ہوا نگار کرتا ہوا دنیا سے جاؤں اللہ نے موقع بنا دیا ہے اس لیے میں آج کہتا ہوں ملتان کے لوگوں کو بیوی کو دیکھتا ہوا مرے گا کوئی بچوں کو دیکھتا ہوا مرے گا کوئی کوٹھی بنگلے کو تارتا ہوا مرے گا کوئی مال سونے چاندی کو تارتا ہوا مرے گا کوئی کسی حال میں مرے گا اس جوان کے مقدر پہ دو جان قربان کر دوں آخری وقت ہے صلی اللہ وسلم کا بھی دہار کر رہا ہے کہتا میری تو پرانی آرزو تھی بہت دلوں سے حسرت تھی میں یہ چاہتا تھا اللہ کے دربار میں پیش ہوں گا اللہ پاک پوچھے گا دنیا سے کیا لایا عرض کروں گا تیرے محبوب کا دیدار لایا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہمارے دل میں بھی ایسی تمنا پیدا ہوئی یہ اتنی عورتیں ہیں اتنے مرد ہیں کبھی ہمارے دل میں بھی ایسا شوق آیا کہ اگر اللہ پوچھے گا دنیا سے کیا لایا تو کیا جواب دیں گے ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہے حضرت اکرما رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ ہے یہ یعنی ابو جہل کی نو ہے مسلمان ہے اکرما جب مکہ فتح ہوا بھاگنے لگا کشتی میں بیٹھ کے بھاگ رہا تھا سمندر کی طرف ام حکیم گئی ہے اکرما آ جا نبی کا نام سنا ہے تو کر کے دیکھ وہ تو رحمت ہی رحمت ہے سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اکرما کہنے لگا تجھے معلوم نہیں ہم نے کتنے کتنے ظلم ڈھائے ہیں ہم نے کتنے کتنے ستم ڈھائے ہیں ہم نے ان کو کتنا تنگ کیا ہے یہ بدلے لیں گے ام حکیم کہتی ہے اکرما بدلے لینے والا نہیں ہے معاف کرنے والا ہے جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے دل بیت اللہ شریف میں بیٹھے ہیں بیت اللہ شریف کی چاروں طرف ہندا نامی عورت ہے یہ وہ عورت ہے جس نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا کچا کلیجا نکال کے چبایا جگر چبایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہوا دیکھ کے شور کیا اسی کو کہتا کہ حضرت کو دکھاتی تھی ہندا حضرت کو دکھاتی تھی ہندا کھا کھا کے کلیجا حمزہ کا حضرت کو دکھاتی تھی ہندا کھا کھا کے کلیجا حمزہ کا کوئی ایسے دشمن کو یارو دامن میں چھپانا کیا جہانے کتنا بڑا ظلم فتح مکہ کے دن کسی صحابی نے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندا چاروں طرف کانپتی ڈرتی گھبرائی ہوئی پھر رہی ہے کہ میں نے تو اتنا بڑا ظلم کر رکھا ہے میرے لیے کہاں جگہ میرے لیے کہاں ٹھکانا مل سکتا ہے رحمت کہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ہندا سے جا کر کہہ دو جو میرا دامن پکڑے گا میں چھڑانے کے لیے تیار نہیں جو اسلام میں شامل ہو جائے گا میں نے سب کو معاف کر دیا پھر حضرت اکرما بھی شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی ام حکیم بیوہ ہو گئی ایک جنگ ہو رہا ہے کہ لڑائی ہے جہاد ہے ام حکیم بھی اس میں شریک ہے اور خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے وہ اس کو کہنے لگا میدان جہاد میں لڑائی کے موقع پر کہ ام حکیم ساتھ نکاح کر لے شادی کر لے کہنے لگی نکاح سے مجھے انکار نہیں پر موقع تو دیکھ لے لہو بہ رہا ہے لڑائی ہے جنگ ہے یہ شادی کا موقع دیکھ لے میں انکار نہیں کرتی خالد بن سعید صحابی نے کہا کہ میں اس لیے زور لگا رہا ہوں آج شادی کرنے کے لیے میرا کل اسی میدان میں اسی جگہ پہ شہادت کا پروگرام ہے کل میں نے شہید ہو جانا ہے اس لیے چاہتا تھا کہ آج ہی نکاح ہو جاتا کیوں بھائی اب تو کہہ دیتی نا ام حکیم کہ اگر کل شہید ہونے کا پروگرام ہے تو مجھے خام خواہ بیوہ بنانا ہے شوق چڑھا ہوا مجھے لینڈر بنانے کا اگر میں شہید ہو گیا میں پہلے بیوہ بن گئی کل کو تو بیوہ بن کرائی کر جائے گا میں تو روز بیوہ ہی بنتی رہوں گی ہائے ہائے ام حکیم کہتی ہے خالد اگر یہ پروگرام تیرا سچا ہے پکا ہے میں ابھی تیار ہوں تیرا کل شہید ہونے کا اگر پکا پروگرام ہے میں ابھی تیار ہوں وہ کسی نے کہہ دیا کہ ام حکیم کیا بات ہے روز روز بیوہ بننے کا شوق چڑھ رہا ہے انہوں نے کہا ہاں کہ وہ کیوں کہ وہ اس لیے کہ قیامت میں سب عورتوں کو آواز لگیں گی اللہ پاک جب مجھے بلائیں گے تو یوں کہہ کے آواز آئے گی دو شہیدوں کی بیوہ کو بلاؤ دو شہیدوں کی بیوہ کو بلاؤ میں آؤں گی اللہ کی حضور میں حاضر ہوں گی مجھے دو شہیدوں کی بیوہ کہہ کر کے بلایا جائے گا نکاح ہوا رات گزری صبح اٹھے اکرما کوئی یہ ام حکیم کہنے لگی کہ آپ کا پروگرام دائیں طرف حملہ کرنے کا ہے یا بائیں طرف تو خالد بن سعید نے کہا کیوں تیرا کیا مطلب تو تو عورت ذات ہے کہنے لگی نہیں نہیں میرا پروگرام یہ ہے کہ اگر دائیں طرف آپ کریں گے تو بائی طرف میں حملہ کروں گی تاکہ ہمارے پورے گھرانے کا اس میدان جہاد میں حصہ پڑ جائے ایک طرف آپ حملہ کریں ایک طرف میں حملہ کروں گی محدثین نے لکھا میاں بیوی نے یکم حملہ کیا کفر پہ کیا ان حضرات کی ذہنیت تھی کیا ان حضرات کا شوق تھا کیا ان حضرات کے دلوں میں حسرتیں تھی سلمان فارسی سارے قید رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہے تم نبی کو نہیں جانتے تو صحابی کو کیا جانو گے نبی صحابی اسے کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو زیارت کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے ساری دنیا کے کتب ساری دنیا کے غوث ساری دنیا کے ابدال ساری دنیا کے ولی ساری دنیا کے مفتی ساری دنیا کے قاری ساری دنیا کے عالم ایک پلے میں رکھو اور وہ صحابی جس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو خدا کی قسم ایک لاکھ نہیں اس صحابی کے مقابل شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے جو حضور کا دیدار کیا ہے یہ دولت کس کو ملے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار فلاں آدمی کے پاس لڑکی ہے میری طرف میرے لیے جا کے رشتہ تو مانگ لے میرے منہ نہیں بات بنتی کہ میں خود مانگوں اچھا میں جاؤں گا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مہینے تک کوئی جواب ہی نہیں دیا تو ملاقات ہوئی تو سلمان فارسی نے پوچھا کہ یار تیرے ذمے کام لگایا تھا تو نے جواب ہی نہیں دیا اس نے کہا یار شرمندہ ہوں تیرے سے جان کے جواب نہیں دیا اس نے کہا کیا کہ میں گیا تو تیرے لیے فرشتہ مانگنے انہوں نے کہا بھائی ہم تجھے دیکھتے ہیں اس کو نہیں اور ابھی نکاح کر دے انہوں نے میرا ہی نکاح کر دیا تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کہ یار میں تجھ سے شرمندہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں جو تیرے لکھی تھی میں ہم ہٹانا رہا تھا ہمارا دور ہوتا نا ہاں، ہاں۔ بھیجا میں ہی اپنا چکر چلا گدا دیکھنا دیکھوں پتا کروں گا تیرا میں دیکھ لوں گا کیسا گھر بسائے گا سلمان فارسی کہتا ہے میں تجھ سے شرمندہ ہوں طلحہ کہتا ہے میں تجھ سے شرمندہ ہوں کیسے دل رنگ دیے تھے کیسے دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک صاف کر دیے تھے حضرت علی سارے قید رضی اللہ تعالی عنہ بلایا حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بلا کے فرمایا اے علی میں فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں حق مہر ادا کرنے کے لیے کوئی چیز ہے نہیں آس اللہ میں تو میدان کا جہاد کا سپاہی ہوں میرے پلے کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں میرے پلے تو حق مہر ایسی چیز ہے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا جنت میں رہائش تھی آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے لیکن خلوت تنہائی وحشت دل نہیں لگتا تھا آدمی کوئی نہیں اور دوسرا انسانی کوئی نہیں اللہ تعالی نے حضرت ہوا کو پیدا فرمایا آدم علیہ السلام کی اللہ کو قادر مانتے ہو کہ نہیں اللہ چاہے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا دے اللہ چاہے حضرت ہوا کو آدم علیہ السلام کی پتلی سے بنا دے تو آدم علیہ السلام نے دیکھا ایک عورت سامنے بیٹھی ہے بڑی خوبصورت ہے بڑی حسین ہے تو آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے فرمایا تیرے لیے پیدا کیا تیرا دل نہیں لگتا نا تنہائی میں گھبراتا اکیلا یہ تیری بیوی ہے میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے اچھا جی آدم علیہ السلام اٹھے اور حضرت ہوا کے قریب بیٹھ گئے بات کو ذرا سمجھنا اور خدا کا واسطہ ان عورتوں سے کہو نا کہ جہنم میں بھی یوں چیز کی رہیں گی آدم آجملے سلام چلام نے ہاتھ بڑھایا آواز آئی ہے آدم کیا بات ہے کہ میں اس کو ہاتھ لگاؤں گا حکم جو ملا ہے کہ تیری بیوی ہے تیری گھر والی ہے آواز آئی اے آدم ٹھہر جا جب تک حق مہر ادا نہ کر دے آپ ساری کائنات انسانی کے ابا ہیں اور یہ سارے جہان کے انسانوں کی اماں ہیں جب تک آپ حق مہر ادا نہ کر دیں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے یا اللہ اس کا حق مہر کیا ہوگا کیا ادا کروں سونا چاندی روپیہ پیسہ کپڑا چیز کوئی فرمایا نہیں نہیں آپ ساری کائنات انسانی کے باپ ہیں اور یہ ساری کائنات انسانی کی اماں ہے آپ کا حق مہر یہ ہے کہ یہاں کھڑے کھڑے آپ کا حق مہر ادا ہو جائے گا جی، آدم علیہ السلام اٹھے اور حضرت ہوا کے قریب بیٹھ گئے بات کو ذرا سمجھنا اور خدا کا واسطہ ان عورتوں سے کہو نا کہ جہنم میں بھی یوں چیز کی رہیں گی آدم علیہ سلا تو سلام نے ہاتھ بڑھایا آواز آئی ارے آدم کیا بات ہے کہ میں اس کو ہاتھ لگاؤں گا حکم جو ملا ہے کہ تیری بیوی ہے تیری گھر والی ہے آواز آئی اے آدم ٹھہر جا جب تک حق مہر ادا نہ کر دے آپ ساری کائنات انسانی کے اماں ہیں اور یہ سارے جہان کے انسانوں کی اماں ہیں جب تک آپ حق مہر ادا نہ کر دیں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے یا اللہ اس کا حق مہر کیا ہوگا کیا ادا کروں سونا چاندی روپیہ پیسہ کپڑا چیز کوئی فرمایا نہیں نہیں آپ ساری کائنات انسانی کے باپ ہیں اور یہ ساری کائنات انسانی کی اماں ہے آپ کا حق مہر یہ ہے کہ یہاں کھڑے کھڑے آپ کا حق مہر ادا ہو جائے گا بیس لوگ حضر شریف پڑھنے سے دیکھو آدم علیہ السلام ابھی بنے ہیں ہزاروں سال ہے باقی ابھی آمنا کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں تشریف لانے میں شان دیکھو مرتبہ دیکھو مقام دیکھو آدم علیہ السلام کا حق مہر بھی شریف بنا دیا آج امتی کو بیٹھے بیٹھے دروشری پڑھنے کی توفیق نہیں درود پاک کی تسبیح نہیں کرتا اللہ کا نام نہیں لیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا دل میں چاہت نہیں کرتا حسرت نہیں رکھتا آدم علیہ السلاط السلام کا آخری وقت ہے حضرت شیش علیہ السلام کو بلایا اپنے بیٹے کو اور بلا کے فرمایا ہو بیٹا جب بھی کوئی ضرورت پڑے کوئی حاجت ہو کوئی مشکل ہو اللہ سے مانگنا ہر معاملے میں اللہ کو پکارنا اللہ یہ حاجت روا ہے اللہ یہ مشکل کشا ہے سب کی بگڑی بنانے والا وہ ہے کہ اچھا ابا جی اور فرمایا دعا کے اخیر میں اول میں ایک ایک درود شریف پڑھنا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ شیش علیہ السلام نے پوچھ لیا ابا جان دعا مانگنا تو سمجھ میں آ گیا یہ کون ہے جن کی ذات پہ آپ شریف پڑھنے کے لیے فرما رہے فرمایا میرے بیٹے شیش میں جنت میں رہ کے آیا جنت میں وقت گزار کے آیا جنت میں سونے چاندی کی اینٹوں کے مکان ہے ہر مکان کی دروازے پہ ہر سونے کی اینٹ پہ ہر نہر کے پل پہ ہر درخت کی پتی پتے پہ میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا حق میں ہر دینے کے لیے کیا چیز ہے کہ جی میرے پلے کچھ نہیں فرمایا یہ زیرہ جو ہے زنجیروں کی کڑیاں جوڑ جوڑ کر ایک کرتا بنایا جاتا تھا وہ پہن کر پہلے زمانے میں جنگ کرتے تھے تلوار اثر نہ کرے تیر اثر نہ کرے فرمایا اے علی یہ زیرہ تو تیرے پاس ہے انہوں نے کہا ہاں جی یہ تو ہے کہ یہی بیچا بازار میں گیا آگے ایسا کاروباری ملا ایسا بپاری ملا ایسا آرتی ملا ایسا دکاندار ملا جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ پوچھا ہے علی بازار میں کیسے خوش خوش پھر رہے ہو کہ آج میری شادی ہے خاتون جنت سے اور یہ زیرہ بیچنے آیا ہوں سودا کریں گے حضرت عثمان نے سودا کر لیا چار سو اسی دل ہم سودا ہو گیا جب حضرت علی اٹھ کے جانے لگے پیسے بھی دے دیے اور زیرہ بھی واپس دے دی ارے فرمایا علی نبی کی بیٹی کا سارا خرچہ عثمان دے گا سارا خرچہ میں ادا کروں گا اور جو بھی خرچہ ہوگا میرے ذمے آیا آج تو کسی کی شادی پہ دو روپے پھینک آئے قیامت تک یاد رکھتا ہے پانچ روپے اگر دے آئے نوندرا یاد رکھتا ہے تمہیں آج تک پتا نہیں شادی کا سارا خرچہ حضرت اس محل نے دیا یوں ہی تو نے غنی کا لقب دیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر حضرت علی نے جو لا کر پیسے رکھے ہیں ڈھیر لا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ زیرہ بھی لے آیا اور اتنے سارے پیسے بھی لے آیا حضرت علی نے عرض کیا جی ایسا تاجر ملا ایسا دکاندار ملا ایسا آرتی ملا ایسا کاروباری ملا اعلان کر دیا خاتون جنت کی شادی ہو خرچہ میرا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پیسوں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اور یوں فرما رہے ہیں عثمان آج کے بعد تجھے کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا وہ ہے کتنا بڑا سخی ہے عثمان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خام میں دیکھا کہ آپ ترکی گھوڑے پہ سوار ہیں بڑا اعلیٰ درجے کا لباس تن فرمایا ہوا ہے اور اجلت میں ہے جلدی میں ہے تو ابن عباس کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھو بہت دلوں میں زیارت ہوئی فرمایا مجھے بڑی جلدی ہے عثمان کا آج ایک جنت کی حور سے میں نے نکاح پڑھانا ہے حضرت عثمان کا جنت کی حور سے نکاح پڑھانا ہے کیوں آپ نے فرمایا اس لیے کہ مدینے میں قہد تھا کال پڑا ہوا تھا مدینے کے لوگ بھوکے مر رہے تھے سو اونٹ حضرت عثمان کے غلے کے آئے ملک شام سے اور مدینے کے بازار میں لا کے بٹھا دیے غلہ اتارا مدینے کے دکاندار آئے اللہ ہر مسلمان کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے اور مدینے کی موت عطا فرمائے مدینے میں قبر کی جگہ نصیب فرمائے سوچ غلے کے لدے ہوئے مدینے میں آئے غلہ اتارا مدینے کے دکاندار آئے مدینے کے تاجر آئے کا عثمان ہم خریدار بن کے آئے ہیں کہ اچھا بتاؤ کیا دو گے کہ بھائی دس کے مال کے گیارہ دیں گے نہیں نہیں مجھے زیادہ ملتا ہے وہ کہنے لگے دس کے مال کے بارہ دیں گے لگا نہیں نہیں مجھے بہت ملتا ہے کہ بھائی دس کے مال کے تیرہ دیں گے فرمایا مجھے زیادہ ملتا ہے تو وہ دکاندار اکڑ کے کہنے لگے یار مدینے کے سارے دکاندار تو ہم کھڑے ہیں وہ زیادہ دینے والا کون ہے سامنے کیوں نہیں آتا وہ کون سا دکاندار ہے کہاں کے رہنے والا فرمایا جا بل حسنتی تھی اشرم سالیہ خدا کہتا ہے جو میرے نام پہ صدقہ کرتا ہے میں اس کو دس دنیا میں اور ستر آخرت میں دیتا ہوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سو اونٹوں کے سارے غلے کو بمائے اونٹوں کے اہل مدینہ پہ صدقہ کر دیا سارے اہل مدینہ پہ صدقہ کر دیا میں نے یہ اس دن حضرت ابن عباس نے خام میں حضور کریم صلی اللہ دیکھا کہ عثمان نے آج ایسا صدقہ کیا عثمان نے آج ایسی خیرات کی ہے آج عثمان نے اتنا بڑا دان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نکاح پڑھانے جنت میں تشریف لے جا رہے ہیں کون مقابلہ کرے گا صحابہ کرام کا صحابت میں نہیں مقابلہ کر سکتا بہادری میں نہیں دلیری میں نہیں اشار و ہمدردی میں نہیں قربانی میں کون مقابلہ کرے اور یہ جوان تو عجیب قسم کا جوان ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک بات تو سوچو کیا وقت ہوگا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی برات لے کر نبی کے دروازے پہ تشریف لائے ہوں گے دروازہ نبی کا ہے دلہا عثمان بن کے آیا گوج عثمان ہے اور کبھی یوں دیکھو دروازہ ابو بکر صدیق کا ہے اور گوج بن کے نبی آیا کھڑا ہے افسروں کی اگر شادی ہو تو برات کی خدمت کے لیے پولیس آتی ہے فوج آتی ہے تم سے پوچھتا ہوں جب نبی کی شادی اما ایشا صدیقہ سے ہوئی کیا ہاتھ دلانے کے لیے فرشتے نہ آئے ہوں گے تیری میں ہم سکتے ہیں نبی کی جنگ میں فرشتے آئے کون جان سکتا ہے کہ اس دن کیا مقام ہوگا اور آسمانوں پہ کتنی خوشی منائی گئی ہوگی جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے دروازے پہ دلا گوت بن کے آیا ایسا سدی کا کو پڑھانے آیا عجیب گھرانا ہے ساری زندگی گزر گئی چکی داڑی ہو گئی قبر میں چلے گئے نبی کے گھر کی پہچان نہ ہوئی نبی کے در کیا نبی کے در کی پہچان نہ ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی صحابہ کرام کے مقام کی پہچان نہ ہوئی خاتون جنت سیدہ فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی پیاری بیٹی دروازے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آواز دی بیٹی میں اندر آنا چاہتا ہوں اندر سے آواز آئی ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اندر پھینک دی اور پھر تشریف لائے گھر میں بیٹی کے فرمایا آج کیا بات تھی چادر مانگی پہلے عرض کی ابا اتنا کپڑا نہیں ہے جو سارا بدن چھپا سکوں اتنی تنگی ہے اتنی غربت ہے اتنی پریشانی ہے کہ بٹن چھپانے کے لیے بھی کپڑا نہیں ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتی جگر نے مسلح پہ کھڑے ہو کر نماز کی نیت باندھی درام سے گر پڑی پھر نیت باندھی پھر گر پڑی پھر نیت باندھی پھر گر پڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بے کی کیا بات ہے عرض کی ابا آج تیری لگتے جگر کا چار دن کا فاقہ ہے دریائے کرم جوش میں آ گیا فرمایا مسلح تو اٹھا مسلح اٹھا کے کیا دیکھتی ہے جالمات کے نیچے کی زمین ساری زمین سونے کی بن گئی فرمایا جتنا چاہے سونا اٹھا لے مگر قیامت میں حساب دینا پڑے گا تم ہوتے یا میں ہوتا گڈڑی بند لیندے او ڈٹھا ویسے قیامت دا حساب و کتاب ان تو سننا مار گھنو کم آسی اساں آ سی پئے ہیں تو کو قیامت حساب دی پئی ہے خاتون فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم پروردگار کی سونے کے اوپر تھوک دیا مسلح ڈال دیا ابا جان فاقی منظور ہے تنگی منظور ہے قیامت کا حساب و کتاب منظور نہیں آخری وقت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی کو بلایا اور بلا کے فرمایا علی شیر خدا میری ایک وسیعت ہے میری ایک نصیحت ہے میرا گھر انتقال دن میں ہو جائے میری موت اگر دن میں آ جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا کیوں فرمایا زندگی میں غیر محرم کی نظر مجھ بھی نہیں پڑی میرا دل چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے نبی کی بیٹی کا طریقہ دیکھ جنت کی سردار کا طریقہ دیکھ حسنین کریمین کی اما کا طریقہ دیکھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی والی کا طریقہ دیکھو پھر اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا کتنا بڑا اکرام فرمایا شاہد اللہ علیہ لکھتے ہیں قیامت کا میدان ہوگا پرشرات لگی ہوگی پانچ سو سال کا سفر اس پل سرات کی چڑھائی ہے اور پانچ سو سال کا سفر برابری ہے اور پانچ سو سال کا سفر لہائی پندرہ سو سال کا سفر ہے شاہ صاحب لکھتے ہیں پیغمبر گزریں گے رسول گزریں گے نبی گزر رہے ہوں گے صحابہ کرام گزریں گے کتب گزریں گے ابدال گزریں گے بڑے بڑے ولی گزر رہے ہوں گے قیامت کے میدان میں ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء بل اول من ابصارکم او آدم صفی اللہ اے اللہ اے ابراہیم خلیل اللہ اے اسماعیل صفی اللہ اے موسیٰ کلیم اللہ اے ایوب علیہ السلام اے یوسف علیہ السلام تمام رسول بھی نبی بھی پیغمبر بھی قطبی ابدال بھی اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو متارا پرسرا سے گزرنے والی ہے آنکھیں بند کر لو نبی کی بیٹی دار پورسرار سے گزرنے والی ہے ہمارے لیے کیا طریقہ کار ہوگا کیا سنت بن سکتی ہے ہمارے لیے ان حضرات کے عقائد تھے ایمان تھا یقین تھا مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لے گئے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نا سب سے بڑی بیٹی صاحبزادی پریشان مکے میں ہے میرے ابا چلے گئے میرا جی نہیں لگتا یہ کون سی بیٹی ہے صحابی کہتا ہے میں مسلمان بھی نہ تھا میرا باپ بھی مسلمان نہیں تھا ہم جانتے بھی نہیں تھے اسلام کیا ہے ہمیں معلوم بھی نہیں تھا کہ نبی کون ہوتا ہے کہتا سودا سلب خریدنے کے لیے میں اپنے باپ کے ساتھ مکے میں آیا میری آنکھ نے دیکھا مکے کا بہت بڑا گراؤنڈ ہے بہت بڑا میدان ہے مکے کے جوان ہیں سردار ہے بہادر لوگ ہیں کسی کے ہاتھ میں روڑا کسی کے ہاتھ میں ہڈی کسی کے ہاتھ میں پتھر سارا مکہ مارنے والا ایک مکہ میں مکہ علیہ وسلم مار کھانے والا سارے مار رہے ہیں اتنا مارا اتنا مارا لباس مبارک بھی خون میں بتر ہو گیا روکنے والا کوئی نہیں ٹوکنے والا کوئی نہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہاں میں تجھے بتاؤں ارشاد فرمایا تیئیس برس میں ایک ٹائم بھی ایسا نہیں جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو خدا کی قسم دو دو پتھر بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ باندھ کر اللہ کے نبی نے قرآن کی تلاوت فرمائی ہے آج تم ہزاروں نعمتیں کھا کر ہزاروں نعمتیں پی کر ہزاروں نعمتیں گلے کے نیچے اتار کے اللہ کے قرآن کی زیارت کو بھی تیار نہیں قرآن کا دیدار بھی تمہیں نہیں چاہیے زیارت بھی تمہیں نہیں چاہیے ہم روتے ہیں پھر ہماری اولاد اچھی نہیں گھر کا ماحول اچھا نہیں ماحول کیسے بنے گا تم نے خود بگاڑا ماحول کو چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں چھوٹے چھوٹے بچے ٹی وی فلم دکھا دکھا کر تم نے اپنی بچیوں کو بدھوا سونا دیا گھر میں غیرت کہاں سے آئے گی شرم کہاں سے آئے گی محبت کہاں سے آئے گی تم نے معصوم بچیوں کا پردہ اتار دیا تم نے معصوم بچیوں کے دلوں سے دماغوں سے شرم حیا کا پردہ نکال دیا کہاں تمہیں سمجھائے گا ایک عورت نے پہاڑی پہ کھڑی ہو کر آواز لگا دی تم کہاں چلی گئی تیرے ابا کو لوگوں نے مہر ڈالا سیدہ زینب دوڑی ہے پانی کا پیالہ لے کے آئی ہے میرے ابا کو پیاس لگی ہوگی پانی پلاؤں گی دوڑی دوڑی آئی زمین پہ پانی کا برتن رکھ کے ابا کو لپٹ گئی مکے والوں امام الانبیاء کو نہ مارو شہنشاہ شاہ کو نہ مارو دو جان کے سردار کو نہ مارو امکے والوں اللہ نے قرآن میں جس چہرے انور کی مکھڑے کی قسمیں کھائی ہے اس مکھڑے پہ پتھر نہ مارو مکے والے شرما کے چلے گئے حضور کریم سارے زور سے کہہ دو صلی اللہ زمین خون میں کپڑے تر بتن ہے حضرت زینب ابا کو لپٹ گئی اس کے کپڑے بھی خون میں تر ہو گئے نبی کے خون میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھے سیدہ زینب کا لایا ہوا پانی اٹھایا منہ میں پانی لے کر کلی جو فرمائی سیدہ زینب کہتی ہے میرے ابا کے منہ سے بھی لہو آیا آج قرآن کے لیے کان مار کھائے آج اللہ کی توحید کے لیے مار کان کھائے ختم نبوت کے لیے مار کان کھائے صدیق کی صداقت اور فاروق کی عدالت عثمان کی سخاوت اور حضرت علی کی شجاعت کے لیے کان مار کھائے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نا ابا سے پوچھنے لگی کیا جھگڑا ہے کیا تنازع ہے میرے ابا یہ لوگ کیوں مارتے ہیں کیا وجہ ہے کیوں مار پڑ رہی ہے کتنی مدت ہو گئی آپ نے فرمایا بیٹی زینب تیرا بائل کو جنت میں داخل کرانا چاہتا ہے دو زخ سے نکال کر جنت الفردوس کا بارش بناتا ہے تیرا بائل کو اللہ کا قرآن سناتا ہے اس لیے مارتے ہیں سیدہ زینب رونے لگی رضی اللہ تعالیٰ اور ہاتھ پکڑ کی کہنے لگی پلہ پکڑ لیا گھر تشریف لے چلو امی جان سنیں گی رقیہ بہن سنیں گی ام کلسوم بہن سنیں گی چھوٹی بہن فاطمہ سنے گی میں سنوں گی یہ نہیں سنتے تو انہیں نہ سنا فرمایا اللہ کے جگر میری بڑی مجبوری ہے مجھے اللہ کا قرآن آیا رقربی و عنظر اصل تل اقربی میرے اللہ نے حکم دیا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھاتا جا مار کھاتا جا میرا قرآن سناتا جا ہاں، میری جان ختم ہو سکتی ہے میں اپنی جان مکا سکتا ہوں اللہ کا قرآن نہیں میں چھوڑ سکتا آج ہم سب چیزیں چھوڑتے ہیں اصل تو نماز نہیں پڑھتے مرد اور حج بھی کر لیتے ہیں نماز نہیں پڑھتے دیکھو کتنی گنا کی بات ہے بیت اللہ کی زیارت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس کی زیارت کر کے بھی آتا نہیں نماز نہیں پڑھتے اور اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو نماز ہی نہیں مرتا بے نماز ہو کے مرتا ہے دو دن پہلے دس دن پہلے چار دن پہلے نماز کا بیڑا غرق کر دیتا ہے میں تو بیمار ہوں اسپتال میں ہوں اسپتال میں نماز کیسی اور یہ خیال نہیں آتا بہت ممکن ہے کہ میرا آخری وقت ہو نماز تو پڑھتا پڑھتا جاؤں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کو پریشانی دنیا میں آ سکتی ہے سارا خاندان شہید ہوا پڑا میدان کربلا میں حضرت علی اصغر سے لے کر قاسم ابن حسن تک سارا خاندان آنکھوں کے سامنے ڈیر لگا ہوا ہے وہ حسین پھر بھی نماز کا فکر ہے پھر کی ہے دعا مانگ رہے یا اللہ سجدے میں موت آئے مجھے شہادت بھی چاہیے اور سجدہ بھی چاہیے تیرے دربار میں سجدہ کروں گا اس حال میں میری موت آ جائے اس نے سارا خاندان سبا ہوا پڑا دیکھ کے نماز نہیں چھوڑی اور آج جا جی سارا دکان پہ بیٹھے بیٹھے نماز نہیں پڑھتے گھر پہ سوئے سوئے نماز نہیں پڑھتے تجھے معلوم نہیں نا تیرا قبر پہ یقین نہیں تیرا قیامت پہ یقین نہیں تیرا حشر پہ یقین نہیں خدا کی قسم دنیا والے کہتے ہیں زمین میں تین حصے پانی ہے چوتھا حصہ زمین ہے قیامت کی جب گھنٹی بجے گی خطرناک صرف گھنٹی بجنے سے تمام سمندر میں دریاؤں میں ندی نالوں میں کچرا باقی نہیں رہے گا صرف خطرناک الارم سن کے قیامت کا اتنا بڑا سمندر اتنے دریا اتنے ندی نالے اتنے چشمے اتنے کنویں سارے خشک ہو جائیں گے دریا شرما گئے کہ قیامت آ گئی ہم کب شرمائیں گے جب قیامت آنے والی ہے کچھ تیاری کرو تو نکاح ایک سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اول سے لے کے آخر تک اور اس خاندان نے تو دکھ اٹھائے اس قرآن کے لیے تو قرآن کھولنے کے لیے بھی تیار نہیں یاد کے لیے بھی تیار نہیں سید رضی اب تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مکی کی گلیوں میں چکر لگاتی ہے محلے میں کہتی پھرتی ہے اور مکے والوں جس کی میں نے سوئی دینی ہے وہ اپنی سوئی لے لے جس کا میں نے دھاگا لے رکھا وہ دھار واپس لے لے جس کا میں نے آٹا دینا ہو وصول کر لے میں مدینے جاؤں گی کل کو کوئی یوں نہ کہنا نبی کی بیٹی ہماری سوئی لے کے چلی گئی رات کو چوریوں نکلی ہے چپکے نکلی ہے تین میل پہ جا کر مکی کے کافروں نے پکڑ لیا مارا ہے اور گھسیٹا سے نیچے گرا دیا حضرت زینب کو حمل سے تھی ساکت ہو گیا خون جو لگا مدینے جانے تک بند نہیں ہوا بیمار ہو گئی سوکھ سوکھ کر کاٹا بن گئی جب مدینے دوسری مرتبہ نکل کے پہنچی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی فرمایا بیٹی زینب تیرا کیا حال بن گیا روزی مجھے بچے والوں نے مارا ہے فرمایا مبارک ہو اللہ کے قرآن کے لیے اللہ کے دین کے لیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھی کو بیمار کھانی پڑی مسلسل بیمار رہی اطلاع ملی تمہاری بیٹی زینب انتقال کر گئی یوں فرمایا میری بچی بڑی مجاہدہ تھی غسل دو اچھی طرح کفن میں لے کے آؤں گا اچھی طرح سے غسل دیا گیا بتایا گیا غسل دیا جا چکا آپ ایک پرانی سی چادر لے کے تشریف لائے اور قریب کھڑے ہو کے فرمایا او میری بیٹی زینب میرے پاس یہ چادر ہے میں تجھے کفن کے لیے دیتا ہوں اس وقت تیرے ابا کے پاس اور کپڑا کوئی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دھی کو اپنی چادر میں کفن دیا ایک چادر میں لی کفن کی بھی تو ہمیں طریقہ سوچنا چاہیے کہ اس طریقے پہ شادی کریں نکاح کریں ہم سب کی مقصد فرما یا اللہ شاکار ہیں گلاگار ہیں تیرے کرم کے امیدوار ہیں ہم سب کو معافی عطا فرما اے پروردگار عالم تو بے نیاز ہے ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ اس قابل نہیں کہ ہاتھ پھیلائیں ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے ہم سب کی اولاد کو نیک وکار بنا سارے ملک پر اپنا کرم اور فضل فرما ساری امت مسلمہ کی نجات فرما جتنے بھی قبروں میں چلے گئے یا اللہ سب کی بخش فرما بے کس بے کس بے بس جتنے بھی مردے دنیا سے چلے گئے اللہ سب پر اپنا کرم فرما حاجی محمد رمضان محمدی محلے والے کی گھر والی حاجم ہے میرے ساتھ حج کے بھی ساتھی ہیں اللہ کا مریض ہے تو تکلیف اللہ کا شفا کام لاتا فرمائے اور بھی بے شمار لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ سب کی جھولیاں بھر دے حاجی محمد رفیق صاحب نشاط روڑتے ہیں ان کے بچوں کو گل میں تکلیف ہے ان کی میں سے کوئی اللہ والا زور آمین دل سے کہ اللہ ان کو شفا ہے یا فرمائے یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے الہی اجروں کو بسا دے الہ العالمین دوسروں کو ملا دے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما سارے ملک پر اپنا کرم اور فضل فرما ساری دنیا کے مسلمانوں کی عزت آبرو جان مال ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ ہمیں یہودیوں کے ہاتھوں سے لی الہی عیسائیوں کے ہاتھوں سے لی کر ہم تیرے محبوب کے نام لیوا ہے ہمیں معافی عطا فرما یا اللہ ہم تیرے نبی کے غلام ہے ہم سب کو معاف